اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب عطاء الرحمٰن عزیز صاحب کو وہ نعت رسول مقبول سنائیں گے اور اس کے بعد قاری محمد عثمان مالکی صاحب کی تلاوت ہوگی اور پھر بیانات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا السلام علیکم ورحمۃ مل کر کے آقا علیہ السلام والسلام کی بارگاہ عقیدت میں درود پاک کا نظرانہ پیش فرمائش میں آج کی اپنی یہ حاضری اپنے اس بھائی کے نام کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچنے کے لیے اپنی زندگی کو نثار کیا میری مراد شاعر اسلام مولانا الطاف مناز شہید صاحب ہیں انہی کا لکھا ہوا کلام آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر جو شعر سمجھ آئے گا ثواب کی نیت سے بابا سبحان اللہ کہیے گا وجہ کل مکان ہے ہادی زمان ہے وجہ کل مکان ہے ہادی زمان ہے میرا دین ایمان ہے سوہن مصطفیٰ سی مزید کھولیے گا وجہ کل مکان ہے ہادی زمان ہے وجہ کل مکان ہے ہادی زمان ہے میرا دین ایمان ہے جس کا یہ دین اور ایمان ہے مل کر کے کہے گا وجہ کل مکان ہے ہادی زمانے ہے میرا دین ایمان ہے سوہنم مصطفیٰ یہ جملہ آپ نے میرے ساتھ مل کر کے کہنا ہے اور اس جذبے سے کہنا ہے کہ مرزائیت کو پتہ چل جائے کہ ابھی ختم نبوت کے دیوانے اور آقا کے چاہنے والے بیٹھے ہیں بس وجہ کل مکان ہے ہادی زمانے ہے میرا دین ایمان ہے سوہنا مصطفیٰ وجہ کل مکان ہے ہادی زمانے ہے میرا دین ایمان ہے سوہنا مصطفیٰ چبہ بنا دیا کا پہنا دیا چہرہ رب نے وزوہا بنا دیا کجلا ماز کا پہنا دیا فدا جن پہ رات کی سیاہی بھی فدا خیر مانگتی ہے بادلوں کی سیاہ گھٹا دانت کیا نگینے ہیں موتی کے خزینے ہیں دانت کیا نگینے ہیں موتی کے خزینے ہیں آپ کے پسینے ہیں گلاب کی طرح تاج و تخت ختم نبوت شان رسالت مقام رسالت نار تقبیر چہرہ رب نے وہ بنا دیا کجلا مازاغ کا پہنا دیا زلف جن پہ رات کی سیاہی بھی فدا خیر مانگتی ہے بادلوں کی سیا گھٹا دانت کیا نگینے ہیں موتی کے خزینے ہیں دانت کیا نگینے ہیں موتی کے خزینے ہیں آپ کے پسینے ہیں گلاب کی طرح وجہ کل مکان ہے یہ زمانے ہیں میرا دین ایمان ہے سونا مستفا دیوبند کا عقیدہ آدم کائی سب حسین ہے اپنے دور میں وہ بہترین ہے آدم تائی سب حسین ہے اپنے دور میں وہ بہترین ہے پر جو صحرا ان کے سر ہے ان کے سر نہیں یہ آقا کا ہے پر جو سے ان کے سر ہے ان کے سر نہیں وہ فقط امام ہے یہ امام مرسلین وہ بھی میرا دین ہے یہ بھی میرا دین ہے وہ بھی میرا دین ہے یہ بھی میرا دین ہے پر مجھے یقین ہے نہ ان سا دوسرا ہاں وہ بھی میرا دین ہے یہ بھی میرا میرا دین ہے وہ بھی میرا دین ہے یہ بھی میرا دین ہے پر مجھے یقین ہے نہ ان سا دوسرا وجہ کل مکان ہے ہادی زمان ہے وجہ کل مکان ہے ہادی زمان ہے میرا دین مان ہے سونا مصطفیٰ آپ جب نہ آئے تو ظلمتیں ہر طرف تھی دشمنی یا نفرتیں آپ جب نہ آئے تو تھی ظلمتیں ہر طرف تھی دشمنی یا نفرتیں پھر خدا نے ہم پہ ایک احسان کر دیا پھر خدا نے ہم پہ ایک احسان کر دیا بھیجا مصطفیٰ کو شاد مان کر دیا رب جو مہربان ہوا کفر بے نشاں ہوا رب جو مہربان ہوا کفر بے نشان ہوا شاد ماں جہاں ہوا آیا پارسا رب جو مہرباں ہوا کفر بے نشاں ہوا رب جو مہرباں ہوا کفر بے نشاں ہوا شاد ماں جہاں ہوا آیا پارسا وجہ کل مکان ہے ہادی زمان ہے میرا دینی مان ہے سونا مصطفیٰ یہ تو تھی آقا کی عظمت اب جو آقا کے ساتھ لگی جنہوں نے آقا کی خدمت کی ان کی کیا عظمت ان کو کیا شان ملی کتنی خوش نصیب تھی وہ سادیا جس نے چوم کر گلے لگا لیا کتنی خوش نصیب تھی وہ سادیا جس نے چوم کر گلے لگا لیا دائیاں آ کے ساری نامراد لوٹ گئیں جیسے آئیں ویسے خالی ہاتھ لوٹ گئیں دائیاں آ کے ساری نامراد لوٹ گئیں جیسے آئیں ویسے خالی ہاتھ لوٹ گئیں سادیا سعید تھی کتنی با نصیب تھی سادیا سعید تھی کتنی با نصیب تھی گرچ وہ غریب تھی رب نے رنگ دیا سادیا سعید تھی کتنی با نصیب تھی سعید تھی کتنی با نصیب تھی گرچ وہ غریب تھی رب نے رنگ دیا وجہ کل مکان ہے ہاتھ زمان ہے میرا دین ایمان ہے سونا مصطفیٰ اور اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں جو جو اس سے اتفاق کرے گا وہ یقیناً اظہار بھی کرے گا پائے گا بہشت میں بہار کو ان کے یاروں سے رکھے گا پیار جو کچھ ساتھی خاموش بیٹھے ہیں مل کر کے اظہار ہونا چاہیے پائے گا بہشت میں بہار کو ان کے یاروں سے رکھے گا پیار جو بہشت میں بہار وہ ان کے یاروں سے رکھے گا پیار جو ماں حضور کا فرمان ما انا علی ہے یہ حضور کا فرمان بس یہی الطاف ہے نجات کا نشان لکھ تو ان کی مدحتیں شان اور رفعتیں لکھ تو ان کی مدحتیں شان اور رفعتیں تب ملیں گی عظمتیں تو قلم چلا لکھ تو ان کی مدحتیں اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ یہ اعزاز بھی علماء دیوبند کو ہی حاصل ہے کہ وہ ہر میدان میں آگے آ چکے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف علماء دیوبند ختم نبوت ہی کا کام کر رہے ہیں نہیں وہ ہر میدان میں آگے ہیں جو بھی جس جگہ سے آئے گا صحابہ کو بھونکنے کے لیے یا کا کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تو علماء دیوبند آگے آئیں گے ان کی ترجمانی کر رہا ہوں پائے گا بہشت میں بہار وہ ان کے یاروں سے رکھے گا پیار جو la علی ہے یہ حضور کا فرمان ما انا علی ہے یہ حضور کا فرمان بس یہی الطاف ہے نجات کا نشان لکھ تو ان کی مدحتیں شان اور رفعتیں لکھ تو ان کی مدحتیں شان اور رفعتیں تب ملیں گی عظمتیں تو قلم چلا وجہ کل مکان ہے ہاتھ یہ زمان شان ہے میرا دین ایمان ہے سونا مصطفیٰ ماشاء اللہ